حضرت علی کرم اللہ وجہ کا استغفار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ کون سی دعا ہے کہ جس میں تیرہ قسم کے گناہوں سے استغفار کا طریقہ موجود ہے تو لیجئے یہ روایت حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کو جب کسی معاملہ میں پریشانی ہوتی تھی یا کوئی مشکل دشواری اور تکلیف پیش آتی تو آپ تنہائی میں جا بیٹھتے اور پہلے تین بار ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے یا کاف ہا یا عین سعاد یا نور یا قدوس یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا حی یا اللہ یا رحمان یا رحیم پھر ان تیرہ طرح کے گناہوں سے استغفار مانگتے جن گناہوں کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے آپ فرماتے یا حی یا اللہ یا رحمان یا رحیم نمبر ایک اغفر لی الذنوب بلتی تحل النقم نمبر دو لی الذنوب بلتی تغیر النعم نمبر تین لی الذنوب بلتی تورث الندم نمبر چار لی الذنوب بلتی تحبس القسم نمبر پانچ لی الذنوب التي تنزل البلاء نمبر چھ لی الذنوب التي طق العصم نمبر سات الذنوب التي تعجل الفنا نمبر آٹھ الذنوب التي تضید الاعداء نمبر چھ وقف لی الذنوب التي تقطع الرجاء نمبر دس وقفیلی الذنوب التي ترد الدعاء نمبر گیارہ وقفیلی الذنوب التي تمسك غيث السماء غی سسمہ نمبر بارہ الذنوب التي تظلم الهواء نمبر تیرہ وقفی یز دنو بلتی تقشیف الغیتا دعا کا ترجمہ یا کافا یا عین صاد یا نور اے تقدس کے مالک یا اول الاولین و یا آخر الآخرین اے صدا زندہ اے عام رحمت کرنے والے اے بھرپور رحمت کرنے والے میرے وہ گناہ معاف فرما جو غضب کو لا اتارتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو تقسیم کو روکتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو مصیبت کو لاتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جن سے عصمتوں کا ہتق ہوتا ہے اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو فنا کو جلدی لاتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو دشمنوں کو زیادہ کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو امید کو کاٹتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو رد کر دیتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو آسمان کی بارش کو روک دیتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو ہوا کو تاریک کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو پردہ کو کھول دیتے ہیں